طرح ملکہ لکھ پرو ہے سائیکالوجی اتنا سیکورٹی والے کو استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ proto psychiatric disease paranoid اس آدمی کو کہتے ہیں کہ اس کا سائیکٹرک بیماری کا لگنے کا خطرہ موجود ہو تو آپ کے ساتھ ہی ان پر چارٹ ہے ہاں جی اس کو صاحب کبھی ایک دو مہینے سے ہاں۔ ہم کرا جائیں پیسوں آج ہیں کبھی یہاں جاتے ہیں تھوڑی دیر دو تین دفعہ آ جائیں کچھ اندازہ ہو جائے گا محمد صلی اللہ رسول الکریم اصل میں یہ مجاہدات اور ذکر خارج کو چلانے کے مختلف طریقے ہیں درجے ہیں ہاں۔ اور ایسے طریقہ کار بھی ایک آدمی کو آپ تین دنوں میں ایک مہینے میں چالیس دنوں میں کہاں سے کہاں تک پہنچا دیں ہاں۔ لیکن یہ کہ اس میں بہت زیادہ خطرات بھی ہوتے ہیں ذہن کے مئو ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے ذہنی صحت کا دل کی صحت کا خطرہ ہوتا ہے یعنی آدمی کا جو مکمل معذور ہے وہ جانے کا خطرہ ہوتا ہے ڈاکٹر سیال صاحب کو یاد ہوں گے ہمارے بزرگ ہوتے تھے ایک مصطفیٰ صاحب رائبن کے مقیم تھے یعنی راہون کے مقیم تھے اور دیے تھے اور بہت خوبصورت نوجوان تھے اور شاعر کسی پلازما پر بھی تھے تو اس میں ان کو کراچی کے ایک دوسرے بزرگ سے تبدیلی بھائی خدا بخش تھا انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ بھی ان کو دیا تھا اس میں بہت زیادہ سواب کمانے کے شوق میں انہوں نے خون دیا خون دیا تو زمانے میں شاید زیادہ تحقیقات نہیں ہوتی ہوں گی جس کا بلڈ پریشر بہت کم ہو یا ہیموگلوبین لیول کم ہو تو خون نہ لیا جائے آپ تو ساری احتیاطیں کرتے ہیں ہیموگلوبین کو بھی دیکھتے ہیں بلڈ پریشر کو بھی دیکھتے ہیں آپ کا بی سی کو بھی دیکھتے ہیں کافی ٹیسٹ کرتے ہیں انہوں انہوں نے نے خون دیا ان کو اتنا ذوق تاری ہو گیا کہ سارے دانت گر گئے سارے دانت گر کے نہ ملازمت کرنے کے قابل رہے اور نہ زبانی تعلقات کے قابل رہے گھر والی کو طلاق ہونا پڑی اور خیر اس کے بعد الگ طلاق فضل تھا ان پر ان کی زندگی مکمل زندگی میں نہ وقف کر رائے انہوں نے زندگی وقف کر لی ساری عمر رہ جنازہ ان کو وہیں سے ہوا ہے اور یعنی ڈاکٹر صاحب یہ زندگی وقف کرنا بھی یہ آسان کام ساری زندگی سے گزارنی ہے بہت مشکل کام ہے آخری زندگی میں بھائی غلاب صاحب کے ساتھ اختلافات آ گئے اختلافات آ گئے تو انہوں نے میں ایک دفعہ گیا انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں تو صحت میری ایسی ایک گرمیاں پھر میری برداشت سے باہر گرمیاں نہیں گزار سکتا اور میں جب جب جاتا ہوں گرمیاں گزارنے کے لیے اسپات یا ازارہ یا اسپات یا ان جگہوں پر جانا پڑتا ہے مجھے انہوں نے کہا اب یہ صورت حال یہ ہے کہ مرکزوں والے بھی تنگ کرتے ہیں مجھے ان کو کوئی نہ کوئی کہہ جاتا ہے کہ مطلب اس کو کوئی خاص پروٹوکال کی ڈیلنگ میں نہیں رکھتا ہے عام آدمی آئے بس وقت گزار رہا ہے میں نے طرح کہ سب آپ گرمیاں بس تھوڑا ان کے ساتھ نہ جائیں آپ میں گاؤں لے کر جاؤں گا ہمارا خالی مکان ہے بجلی پانی اس کا ہے بس اب ہم لوگ وہاں پر نہیں رہے بھی نہیں رہے خالی جگہ ہے آپ وہاں پر رہیں بس اپنا اللہ اللہ کریں پاس مسجد جا کر نماز پڑھا کریں انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اس طرح ہے کہ ہم نے زندگی الگ کے وقت کی تھی آپ سوائے مرکز کے مسجد کے میں تو اس کو گزار نہیں سکتے نے کہا اتنا ہمارا فرق ہے میں تو چاہوں گا لیکن ہماری برادری کو اپنے پیسے ہے کہ مجھے رکھ سکتے ہیں میں کیا کروں میں نے سوچا کہ زندگی زندگی وقت کرنا اور دن رات عبادت میں لگانا اور دن رات تبدیلی کا کام کرنا تو آسان بات ہے ابھی لیکن اس اختلاف کو ہوتے ہوئے رویے کو ہوتے ہوئے زندگی گزارنا کتنا مشکل ہے ٹی بی کے مریض بھی ہو گئے اور تھے اتنے قابل غریب آدمی تھے یہ ٹی بی کے مریض ہو گئے نا تو ٹی بی کی ساری ایٹیالوجی کیسے ہوتی ہے اس کی پیتھالوجی اس کا ٹریٹمنٹ سائڈ افیکٹ ڈاکٹر سارے ان کو آتے اور کوئی ڈاکٹر بھی جاتا تھا بس پوری اس کے ساتھ بات کرتے تھے پیشاب آپ کی دوائی دیں گے اس کا لیور پر یہ افیکٹ ہے تو اس کا کیا ہوگا آپ کے ساتھ بھی رہا رہا تھا نا اس دنوں کا نہیں رہا آپ سے علاج نہیں کروایا ہاں ان سے علاج کرایا تھا سے خوب تنگ ہوا تھا نا خوب تنگ ہوا جی ہم ساری ترتیب رکھوا تھی اور ایسے اللہ والے آدمی کا یاد آ گیا اللہ کے اللہ بلند فرمائے مجھے سوروں نے کہا کہ اس طرح ہے ڈاکٹر صاحب کہ میری آنکھ نظر آنکھوں کی کمزور ہو گئی پہلے میں اخبار پڑھتا تھا تاکہ ساری دنیا کے عالمی حالات میرے سامنے ہوں تو اس کی روشنی ہے اپنی تبدیلی ترتیب کو میں ڈیزائن کرتا تھا اب صورت حال ہوگی میری نظر کمزور ہوگی ہے میں اخبار نہیں پڑھ سکتا میرے لیے ریڈیو خرید کر لاؤ ٹرانزسٹر ریڈیو خرید کر لاؤ جو کہ سیلوں پر چلتا ہوں اور کے ساتھ جو ہے تو وہ بھی چیز بھی لاؤ کہ اس کو میں کان میں لگاؤں کہ میرے مجھے آواز آئے باقی لوگوں کو آواز نہ آئے اور تیسرے ایک اس کا لائسنس بھی بناؤ میں کہا لسنس کیا بناتے ہیں دفاع کریں لسنس بنانے کی کیا ضرورت ہے اس کا نہیں یہ تو حکومت کا ٹیکس ہے اور حکومت جو ہے کہ ادارہ چلا رہی ہے اس کا خرچہ ہوتا ہے اس ادارے کی ہمیں سہولت دیتے ہیں لہذا اس کام پر معاوضہ آتا ہے تو یہ جو ہے ضرور بناؤ گے یہ لیسنس اور اس پر میرا نام اور میرا نام اور رائے میں لکھو گے تاکہ لوگوں میں یہ تصویر نہ ایک رائے میں ریڈیو چل رہا ہے میں بنایا کر عبداللہ ہاں، سارے عبداللہ اللہ کے بندے ہیں <coughs> والد صاحب کا نام کیا والد کا نام ہے عبداللہ اور اپنے گھر کا پتہ اور اس پر میں ہر سال لہسوس بنا کر ان کو بھیجتا تھا تو ایک بار تھی کہ چلانا یہ خود میرا میرا اپنا یہ حال ہے نا کسی کسی دن بیان میں بہت جوش ہوتا ہے اور آپ لوگ چیزیں مارتے نعرے مارتے ہیں یہ کون سا دن ہوتا ہے جس دن مجھے دن کو روز لوگوں نے سونا نہیں سونے نہیں دیا وہاں نیند جس وقت سات گھنٹے سے ہو جاتی ہے ساڑھے پانچ گھنٹے تو پھر خود ہی وہ بیان میں میں نعرے مارتا ہوں بیان کر یہاں پر لوگ نعرے مارتے ہیں اور اگر نیند چار ہو جائے چار گھنٹے ہو جائے ہاں، پانچ گھنٹے ہو جائے روش ہوا سننے کا اور چار گھنٹے ہو جائے بس جامع بھگوان شیر میں ہوتا ہے تو کپڑے پھاڑے ہوئے جا جا رہے رہے آگے ہاتھ دیے ہیں آپ تو ختم کی جائے تو بتا تو اس کا بہت آتا ہے میری جو کمر کی ہڈی ٹوٹی تھی آپریشن ہوا اس لیے تو لوگ کہہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب ایسے آپ نے نعرہ لگایا کمر کی ہڈی وہ ٹوٹ گئی ہوتی آپریشن کرانا پڑا تھا میں نے کہا میں کہا ٹوٹی لکھ کا جو مزہ آیا تھا نا وہ پھر کچھ اور سنا تو مزہ تو بہت ہے اس میں ایک آدمی کو چلانا ہے اس ترتیب سے کہتے ہیں کہ یہ حدیث شریف ہے کانو منی ساحل یسوس ہو ملمبیا منی ساحل جو تھے ان کی ان کی سیاست ان کو علماء کیا ان کے انبیاء کیا کرتے تھے ایک دفعہ میں نے ایک بیان میں پوچھا کہ سیاست کا کیا معنی ہے طالبل نے جواب دیا کہ سیاست کا معنی دھوکے دے کر اور ٹرک کے ساتھ لوگوں سے اپنے مطلب حاصل کرنا ہے ماشاء اللہ کیونکہ آپ نے یہی سیاست دیکھی ہے معاشرے میں تو لہٰذا اس کو آپ یہی سمجھیں ایک دفعہ پشاور یونیورسٹی میں زکار کا چیئرمین مجھے بنا دیا تو اس میں لوگ آتے تھے اور اس میں وہ یا تو تخت کرتا تھا یا انگوٹھا لگاتے تھے پھر ان کو میں پیسے دیتا تھا تو کسی نے پوچھا کہ گھر پر ہمارے کسی کا زکات کسے زکات کسے کہتے ہیں جو میرا بیٹا چھوٹا تھا کہتے زکات زکات کسے کہتے ستا بھائی مجھے بوتا لگی اور پیسے آخری دور سے دیکھا ہے نا اگلی دور میں ایسا دیکھا ہوا ہے اس کو کمانا سمجھ آیا ہوا ہے تو سیاست کا مانا ہے چلانا قانون بنی سہیل بنی سہیل جو تھے یہ سب انبیاء ان کی سیاست کے ان ہے میال کیا کرتا تھا کیا سیاست کہتے ہیں انسان کو اس کے اخروی دنیاوی مفادات کے کو سامنے رکھتے ہوئے ایسا چلانا کہ دنیاوی اخروی مفادات کو بغیر تکالی مشکلات سے گزرے ہوئے حاصل کر لیں یعنی سیاست دنیا اور آخر کے مفادات کو یہ بغیر تکالیف پریشانی کے مشکلات میں گرے بھی حاصل کر لیں تو اندر سے پوری پوری کوشش ہوتی ہے اس کے بعد جو مشکلات آئے ہیں تو وہ پھر ہوتی ہیں لابدی اور ناقابل تبدیل ہوتی ہیں جیسے آپ لوگ کیسے آنے اویلیبل کیسے ہیں کی انسان کے بس سے باہر ہوتی ہے ہو ہی جاتی ہے اس لیے یہ بعض لوگ پوچھا کرتے ہیں سوال کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی تو سفق مجاہدات کیے ہیں لیکن عام طور پر اپنے آپ نے سہولت والا راستہ اختیار ہوا ہے علماء سے یہی جواب دیتے ہیں کہ ایک قافلے کا امیر ایسا ہو کہ خود تو بہت زبردست کبھی ہو اور ایک ساتھی ایسے ہوں کہ جو اتنے کبھی نہ ہوں تو وہ پھر اپنے ترتیب پر نہیں چلتا ان کی ترتیب پر چلتا آپ نے سہولت کا راستہ اختیار کیا ہے تاکہ امت کو سہولت کے راستے پر چلائیں یہ جی، جو حج حج کے حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے نے کہا کہ ڈور ڈور جو ہے تو آپ نے خود کھینچ کر اس سے پانی پیا لیکن پھر بھی آپ نے خود نہیں کھینچا سب لوگ سنت فون کرنے یہ خود کھینچیں گے ڈول آپ نے میں ان کا اتنا رش اتنا ہنگامہ ہوگا کہ اس کو خود ممکن ہی نہیں ہوگا کو کنٹرول کرنا ممکن ہے آپ نے مجھے سلوک کا اختیار کیا ہے تاکہ امت کے لیے مشکلات نہ ہوں اتراجی کا جو مسئلہ ہے تین دن کے بعد آپ نے جماعت سے نہیں پڑی صاحب اکرام کو بڑا شوق ہوا آوازیں دیتے رہے کہ قرآن ہو اور حضور اسلام کی زبان کا ترجمان ہو اور نماز میں کھڑا کر سنا جا رہا ہو اس کا لطف ہمارے ریاض رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے قاری سعید رضا صاحب کراچی کی مکی مسجد کا مرکز انہوں نے بات کیا تھا اور اس میں وہ نماز پڑھایا کر تراوی پڑھایا کرتے تھے اس زمانے میں نیا نیا ٹیپ آیا تھا تو اس کی تراوی کا قرآن پڑا ہوا ٹیپ کیا ہوا ہے کراچی میں بعض لوگوں کے پاس ہے ابھی بھی اس کو سنیں جس آدمی کو ترجمہ آتا ہو تو آدمی ماہ ہو جاتا ہے اٹھ نہیں سکتا ایسا پڑا ایک تشریف باہر نہیں لائے ہیں یہاں تک کہ صاحب اکرام نے خود دو دو چار چار آدمی یا آٹھ دس آدمیوں کی جماعت یا چہرے ترافی پڑی ہے پھر پوچھا انہوں نے کہ یار لفظ میں آپ تشریف نہیں لایا کتنے میں تین دن اتنا مزہ آیا تھا اور آپ نہیں آیا فرمایا کہ اگر آج میں آ جاتا تو خطرہ تھا اس کے فرض ہو جانے کا آپ کہتے ہیں تو کچھ شوق کا مظاہرہ تھا فرض ہو جاتی پھر بعد میں مجھ کے لیے تکلیف ہوتی ہے بھاری مشکل ہو جاتی ہے اس لیے میں نہیں نکلا ہمارے ہم نے دو جماعتیں جب کھڑی کی نا آخری اشرے میں ہمارے ایک ساتھی چلے ہم نے کہا کہ جی، آپ نے دو جماعتیں کھڑی کی دو جماعتیں تو ضلع بند کرائی تھی کہ نہ عمر فاروق اللہ نے بند کرا دی تھی ماشاء اللہ یا تو آدمی کو خود مسئلہ سمجھنے کی استداد ہو یا تو خود مستحد ہو خود مستحد نہ ہو تو پھر کسی سے پوچھے میں نے جی میں مجھے تو آپ لوگ آپ ان بزرگوں کے ساتھ آپ کا بیل کا تعلق سب نے مجھے اجازت دی ہے تو آپ مجھ سے پوچھتے فیصلے کو خدا نہ خاصا میں کوتاہی ہی پر عمل کر رہا تھا ہاں۔ وہ تو وہ جو ہے کے تعداد دور فاسدگی میں تعداد کم تھی اس لیے الگ الگ جماعتیں ہو سکتی تھیں دور فاروقی میں اتنے زیادہ لوگ ہو گئے کہ جب کھڑے ہو کر انہوں نے اپنی ترابیاں شروع کی جگہ جگہ آوازیں ٹکرائیں اور بد انتظامی ہو گئی تو انہوں نے انتظامی امور کے تحت کیا تھا نفس مسئلہ کو بدلنے کے لیے نہیں کیا تھا تو اس کسی چیز کو سمجھنے کے لیے کئی اس کے پہلو اپنے خود لکھنؤ میں نفس مسئلہ جدا تھا تو اپنا بنیادی مضمون کی طرف آئے یار کیا کر رہے تھے چلا چلا ایسے طریقے سے لانا کہ آدمی کو اللہ کا تعلق بھی حاصل ہو جائے مشکلات سے بچے ہمارے ہاں جو نسبندی سلسلہ ہے نا گروال میں یعنی اس میں کوئی آدمی گہرا چلے نا تو اس پر آتے ہیں کچھ مہینہ دو مہینے پانچ چھ مہینے اس کو یہ لوگ کہتے ہیں مقام حیرت مقام حیرت میں چلا گیا مقام حیرت اصل میں ہوتا ہے سین کا اٹیک ہوتا ہے سیکریٹری کا اٹیک ہوتا ہے تو ہمیں گیا تھا ایک دن کا آدمی آیا ہوا تھا انہوں نے جو باتیں کی ہیں کہ انہوں نے کہا یہ مقام حیرت میں ہے ماشاء اللہ اس میں پہلے ایک بزرگ تھے بڑے عالم تھے اور وہ بڑے کے بزرگ ہوئے ہیں بالا کے احساس ساتھ وہ مقام حیرت میں گئے تو چھ مہینے مقام حیرت میں تھے تو اس میں انہوں نے فارسی کی ایک شاعرانہ پوری ان کی پوری تصدیق ہے بولا انہوں نے اور اشہار کو بولا ہے مقام حیرت کے دوران تو لکھے ہوئے میرا خیال اپنے خاندان کے پاس بھی نہیں ہوں گے سلسلے کے پاس بھی ہو گیا نا میرے پاس ہے اس کی نقل خیر میں نے کہ یا اللہ ابھی سلسلہ میرے میں تو ہے نہیں ہے کہ اس کا علاج کرائیں تو ٹھیک ہو جائے ابھی خود ہی مقام ہے اس کو نکالیں تو چلا گیا ہے تو مقام حیرت میں جانے سے پہلے وہ فرضی تعلیم آدمی کو اندازہ لگا لیتے ہیں کہ مقام حیرت کی طرف ہو گیا ہے ہمارے ایک سلسلے بیت شعیب صاحب پنڈی میں ہوتے ایک دن اس نے رات کو کیا بارہ بجے ٹیلی فون کیا میں جاگ رہا تھا بارہ بجے سے ساتھیوں کو کہا ہوا ہے کہ دس بجے کے بعد ٹیلی فون نہیں کیا کرا تھا میں سو جاتا ہوں اور جگہ سر میں نے کشپ میں دیکھا کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے آپ بیٹھے ہوئے سے میں نے کہا میں تو آپ کو دیکھتا رہتا ہوں کشہ میں یہاں سب کر ایسا ہے کہ میں فرشتہ تو ہوں نا ماتی کل بات کی کل کبھی میں کپڑے بدل رہا ہوں ہر وقت ہوں ہر وقت آپ کو نظر آ رہا ہو تو پھر میں کیا کروں گا جی جب آیا تو میں نے دیکھا کہ آدمی بالکل تیار ہے آؤٹ ہونے کو تیار ہے تو اگر ڈاکٹر صاحب آپ ذکر اذکار بند کر دیں گے جی وہ کیوں میں نے کہا بس یہ تو آپ کا کام تھا نہیں ہمارا کام ہے ذکر اذکار آپ بند کر دیں ذکر اس سے بند کیا تو پھر اس کا کشف وغیرہ ختم ہوا جگہ نہیں آپ کو تو اسپیشلسٹ بنانا ہے کابل ڈاکٹر ہو تو آپ کو اسپیشلسٹ بنانا ہے اب آپ کو مقام حیرت میں ڈال دیں ماشاء اللہ اور بس ایک وہ لنگوٹی میں نکل جائیں آپ تو مزے کریں گے باقی تو جگہ پر آئی نشہ رکھاتا ہے نا چندر اس کا ذکر جاری میں نے بند کیا ہوا نا وہ کچھ کب بار بار پوچھا تھا ذکر جاری زبان شروع کی گئی میں کہنا شروع کی گئی ایک دفعہ بڑا اس سے کہتا ہے زمان نہیں شروع کی گی میں تو میں نے کہا ذکر جاری شروع کر لیا نا جامع اس دلے روان سے ہو گئے جہاں آپ ایک کپڑے پھاڑے ہوئے بس روانہ ہو چکے ہوں گے تو اس لیے تم سے نہیں کہا تھا اپنے آپ کو بھی اور اپنے مجمع کو بہتر چلایا جائے کہ وہ اپنے دنیا میں اس کے سارے مفادات کو حاصل کر رہے ہوں اور اس آواز سے اطمینان سکون سے چل رہے ہوں ہاں، یہ کہ آدمی کوئی بس سے ہی باہر ہو جائے شیخ روزگار جلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو بیان کیا اور سترہ آدمی نے غائب نعرے اور کلیجے پھٹ کے وفات ہو گئی سترہ جنازہ نکلے سے کہہ تو الگ محبت کے شہید ہو گئے اور بہت پر ہوئے ایک دفعہ میں اس کے چھوٹا لاہور کا مطلب ہوتا کہ کہاں کا تھا پناہ کلی کو بیان کر رہا تھا کہ سب کچھ پناہ ہو جاتا ہے کھانا پینا سیکس ضرورت سونا سب کچھ نہیں رہتا ہے اللہ اللہ ہو جاتا ہے تو ساکب سر کہتے ہیں کہ وہ سر وہ جو ساتویں ساتویں دن دیدار والا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے میں نے کہا ہاں آپ کا پرکٹ ہے وہی ہوگا آپ اس سے نہیں ہو سکتے ڈر گیا بیچارہ کہ وادوں میں شرے نہ دے آگے نمک یار سب ختم ہی دیا نہ سکے گی اس سے پہلے دار ختم کر دیا سر کیا ہوگا ہاں جی ایسا کرنا کرے وہ ہم اور آپ اس گروہ میں نہیں ہے کہ ختم ہو جائے گا ہمارا اللہ ایک واقعہ ہے کہ ایک عورت آئی حضور صلی اللہ علیہ کے سامنے عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ وسلم کی انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم یہ جو آپ کا صحابی ہے یہ سارا دن جو ہے تو اس دن کو روزہ رکھتا ہے ساری رات اللہ کی عبادت میں لگا ہوتا ہے آپ خوش ہوئے کہ عورت نے اپنے خوان کی تعریف کی ہے نارتھ میں خامن کا یا مردوں کا بزرگ ہونا نہیں مانتے ہاں جی؟ یہ تب مانتی جب دوسری دفعہ ختم ہو جائے مرگ ختم دوسری دفعہ ہو جائے پھر کہتے ہیں ابھی بزرگ ہو سکتے ورنہ نہیں شہباز سے پوچھا دوسری دفعہ ختم کیسے ہوتی شہباز سے خراب خراب دیر سے نت دیکھا کہ بس ہزار نہ پڑے کہ بدا دیر سے نت اس کو انہوں نے پھر کہا کہ یار صلی اللہ وسلم سارا دن روزہ رکھتے ہیں ساری رات عبادت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اس طرف نہیں گئی کہ وہ کیا کہنا کیا چاہتی ہے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دھیان ہو گیا انہوں نے کہا یار صلی اللہ علیہ وسلم اب جب سارا دن روزہ رکھتا ہے ہر زیادہ عبادت کرتا ہے تو مجھے حقوق کس وقت پورے کرتا ہے تو عورت نے شکر کیا کہ اب نے بات بازی کر دی ہم تو نے ہاں یہی جی، بات بلایا ہم نے انہیں بلایا پھر اسے فرمایا کہ یہ اللہ کے بندے والے نفس والے نفس کا علیہ کا حق کن والے عین کا علیہ کا حق کن والے زوج کا علیہ کا حق کن تو یہ پتہ یہاں کا بھی حق ہے یہ سویا کا نفس کا جان کا بھی حق ہے اور بیوی کا بھی حق ہے کہا کے روزہ بھی کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں افطار بھی کرتا ہوں ہاں، سوتا بھی ہوں تاجر بھی پڑھتا ہوں ہاں جو جی، میں نکاح کیے ہوئے ہیں ساری بات میں سمجھائی اس کے بعد وہ پرائے اعتدال پر چلنا شروع ہوئے تو سزا لیے ہاں۔ من سب بات سچ بات ہے کہ اللہ اللہ کرنے کا ذکر اتار کا اور تو سرو کے راستے کا رائے سلوک کا اتنا مزہ ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے کھانا مجھے زندگی گزارے ہاں۔ لیکن ہے کہ میدان جو ہے تو میدان اس کو حضور والے لوگوں کے لیے خالی بھی نہیں چھوڑنا ہے دنیا کو تباہ کرنے والے تو ایزی لوڈ والے تو وہ میدان میں بیٹھے ہوئے ہوں اور ہم میدان کو چھوڑ دیں ایسی بات تو نہیں ہے ٹھیک ہے نا ابراہیم العظم رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک آدمی ان کا دوست دوست واقف ہوتا تھا اس کی وفات ہوئی تو بڑے درجے اس کو ملے انہوں نے فرمایا کہ یہ بال بچے دار آدمی تھا اور اس کو بہت مزدوری کرنا پڑتی تھی بال بچے کی روزی کے لیے اور یہ ہمیشہ یہ کہا کرتا تھا کہ اللہ مجھ پر فضل کرے کچھ میں اصول جاؤں ابراہیم اعظم سے میں بسات کی طرف کر اللہ کرنے کی میرے یعنی اللہ تبارک اس کو میرے برابر درجہ دیا کتنے اس کی دنیاوی مشکلات تھیں اور جذبہ اس کا یہ تھا کہ مجھے میں بھی اس طرح کروں لیکن اپنے بال بچے کی روزی کے کام میں اور ان کی ضروریات پورے کرنے دنیا کا اور کام جو لیکن کہ ہیں معاشرے کو درست رکھنے کے لیے معاشرے کو چلانے کے لیے ہاں۔ بات پوچھنے آپ حضرات تو پوچھیں تو ذکر کریں دعا کریں کریں سے اللہ کی رضا کے علاوہ باقی کسی جذبے کے تحت کام نہ کرنا آدمی کے عمل کی اٹھان جو ہو نا وہ کی رضا کے جذبے سے ہو وہ جذبہ سے کا فرمانا ہو رہا ہو وہ اخراط المن ری سلکم و تحقیق ہبا خطروں میں پڑھتے نا اناس ہلکا عید العالمون سارے انسان ہلاک ہو گئے علماء کے وہ العالم کلم ہلکا عید المخلسون علماء ہلاک ہو گئے سارے اخلاص والوں کے وہ المخلسون اللہ خطر نظیم اور اخلاص والے بڑے خطرے میں ہیں کیسے پڑھا کرتے ہیں منمخص اللہ خطر نظیم فل عمل و بن نیت تو غیر نیتن و نیت بغیر اخلاص ریا ہوں و الخلاق بن غیر صدق وہ حبا ہوں عمل جو ہے بغیر نیت کے جو ہے وہ تو ہے بے بنیاد ہے اور نیت بغیر اخلاص ہے وہ نیت بغیر اخلاص اخلاص ریا ریا اور ول اخلاق سے بن غیر فرقیں وہ اور اخلاص صرف و تحقیق کے بغیر جو ہے وہ ایسے ایک وہم صحیح ہے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ معلوم کرو کہ صدق اور تحقیق کسے کہتے ہیں اس نے ابھی تک نہیں کیا کوئی جواب نہیں تین سال ہو گئے اس بات کے یاد نہیں کہ صدق کیا ہے کیا ہے والے متحقی تحقیق کیا ہے صدق کیا ہے آپ نے معلوم کیا تھا کہہ دیں گے ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی۔ لیے صرف جو ہے نا صرف جو ہے تو ریاض اخلاص کے بعد صرف کو کہا گیا ہے اخلاص جو صرف سے متصف ہو اور اخلاص جو تحقیق والا ہو ہاں جی۔ وہ تو ہو گیا لیکن یہ کہ یہ یعنی صدق جو ہے تو اس میں خلاف تحقیق ہے میں باعث علوم میں اس پر بات لکھی ہوگی یعنی اب یہ ہماری بات نہیں گزری ہے نا یا علوم کا ہم نے دوسری بات تیسری بات شروع کیا ہے نے ایک بار اکیلے پڑھی ہے عالم ایک بار میں پڑھی ہے پھر وہ ایسا گزر گیا تھا پھر شروع کی ہوئی ہے اس میں اللہ صرف کی بات آئے گی احسان تو احسان کے دو معنی ہیں نا ایک معنی احسان کا یہ ہے کہ آپ کی کوئی ضرورت میں نے پوری کی آپ کی مشکل کو دور کیا یہ احسان کرنا ہے آپ نے مجھ پر چیز بیچی تھی مہینے کی میاد پر پیسے ادا کرنے تھے میں مجبور ہو کے نہ ادا کر سکا میں نے کہا یہ ایک مہینہ اور میں لگ دیں تو یہ آپ نے احسان کر دیا اور احسان کا دوسرا معنی جو ہے وہ اہل تصوف کے ہاں تصوف کا ایک عمل احسان ہاں۔ وہ کہتے ہیں کہ انتاب اللہ کان کا قطرہ جب جب غریبان سے تشریف لائے تو انہوں نے حضور سوالات کیے کافی طرح سوالات میں انہوں نے ایک سوال یہ کہ بل احسان فرمان تھا اللہ کنّا کا ترا تو تڑا ہوا تو اللہ کی بات ایسے کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے اور اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا وہ تو اسے یہ دیکھ رہا ہے بڑے نفیس کا جملہ ہے یعنی تو اسے دیکھ رہا ہے تو وہ کیسے ہو سکتا وہ اللہ کو آدمی دیکھ نہیں سکتا ہے تو اسے دیکھ رہا ہے اگر تو نہیں دیکھ سکتا تو وہ یہ دھیان مان وہ دیکھ رہا ہے وہ ٹھیک ہے مجھے دیکھ رہا ہے تو ہی اس کو دیکھ رہا ہوں کسی آدمی کے ساتھ آدمی کو ہو بڑی محبت ہو گئی ہو اس نے کوئی کام اس کو کرنے کو کہا ہوا ہو اس آدمی کو کام اس کو ایسے آدمی کر رہا ہو کہ گویا وہ اس کو دیکھ رہا ہے اس کو دیکھ رہا ہے اس کو دیکھ رہا ہے اس کی چاہت بڑی چیز کو کر رہا ہے نکالے یہاں پڑھتے تھے نا اس زمانے سے یہاں رواج تھا یہ کیونکہ بیل کالج تھا نا ہمارے بیل کالج تھا سر تو وہاں لڑکوں کو لڑکے پسند آیا کرتے تھے <laughs> ابھی بھی کہ یہ حال ہے کچھ ساتھوں کا بھی طلبا کا بھی یہ حال ہے تو ایک طالب علم نے کہا اس نے کہا جی ہم سے کہا جی یہ کس ماں جی؟ ہو شو کرنا جی لازم اگر بنے نہ اس کو بلال ہم جانتا چھمبا کہ بھائی چلا گیا میں نے کہا کہ اب میں بس سب بنتے بس جا کر میں نے اپنے لیے بس تو آدمی کے دل کی چاہت جاتی کہ بس آدمی ہے بس میں تو اس طرح کا احسان کو کہتے ہیں سال درجہ احسان کو پہنچتا ہے اس کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ میرے ساتھ ہے حاضر ہے ناظر ہے اللہ حاضری اللہ اللہ نازری اللہ مائی جاری ذکر میں یہ تین جملے ایسے ہی بولتے تھے صاحب حضرت مولانا مدا رحمۃ اللہ علیہ اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ ہم بھائی ہیں اللہ حاضر ہے مجھے دیکھ رہا ہے میرے ساتھ یہ یہ ہار ہونا یہاں کی کہا وہ میں آج کل مکان بنا رہا ہوں نا جب میں جا کر کھڑا ہوتا ہوں تو سارے مزدور ٹھیکیدار وغیرہ اور طرح کام کرتے ہیں جب نہیں ہوتا پھر جوڑ ان کا ہے انجینئر نے کہا ہوا کہ جب یونٹ رکھو گے نیچے لگاؤ گے اور جب سر رکھو گے تو اس کے ادھر بھی اور ادھر بھی سیمنٹ لگایا کرو تاکہ سائڈ کا بھی اس کی پکڑو تو اس سے مضبوطی جو ہے وہ ٹین زیادہ ہوتی ہے جب ہم کھڑے ہوں کرتا کتنا سب نہیں کرتا سائڈ والا نہیں لگاتا ہم سارا نیچے والا ہی لگاتا ہاں؟ اور دروازہ دروازے کو پیچ لگانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو آدھے کو ٹھوکے اور آدھے کو جو ہے تو پھر پیچکس کے ساتھ لگائے ہاں؟ تو جب آپ کھڑے ہوں تو سر کرتے جب کھڑے ہوں سر نکل جب پیشہ اس طرح کے کاموں کو اس طرح کے معاہدات کو بغیر مالک کے کھڑے ہوئے کرتا ہے تو اس پر ولاد کا دروازہ کھلتا ہے ذکر والا نمبر کھلتا ہے ایسے اس پر بھی کھلتا ہے یہ پچھلوں کا محاورہ ہے بعض علاقوں میں ہے بعض میں شاید نہیں ہوگا آریو کا سخفل پیشی غل ہے یہ کہتے ہیں اوکا کا پیش ہے غل ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ مثلا میرے پیسے کا باب ہوتا نہیں پتا جو میں نے کر لیا ایک اللہ کو معلوم ہے مجھے معلوم ہے لحاظ ہوئی ہاں, جی۔ ہاں، عمر بغیر کا دروازہ کھلتا ہے مالک نہیں ہو پھر بھی اتنی جانداری سے کام کر رہا ہے جو معاہدات ہیں سب کو پورا کر رہا ہے مالک تو نہیں دیکھ رہا آپ تو جو یہ نہیں اللہ دیکھ رہا ہے کھلتا ہے آدمی کو اس چلتا تو ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے ہمارے بدار صاحب رحمۃ اللہ نے تو قربادت تھے کہ ایک لڑکی کی شادی ہوگی شادی کو اس کو لانے اس کا حمل ہو گیا تو اس طرح ہوا کہ اس نے ساتھ سے کہا کہ امر جی جس وقت میرا بچہ پیدا ہو پھر مجھے خبر کرنا مجھے خبردار کرنا سے مجھے پتہ ہی نہیں چلے اس نے کہا بیٹی فکر نہ کر تجھے خبر کرنے کی ضرورت نہیں کہ تو خبردار کرے گی سب کو تو تجھے خبر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو سب کو خبردار کرے گی تو کو جو درد اس باقی پتہ چلا کہ اب تو سب خبردار ہو رہے ہیں کیفیت احسان مشق سے حاصل ہوتی ہے کیفیت احسان مشق سے حاصل ہوتی ہے اس لیے کیفیت احسان جو ہے تو یہ قبول نہیں ہے ٹھیک ہے قبول جو ہے وہ اس کے بعد کا درجہ ہے آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا دھیان تاری ہو گیا یہ اللہ کے تعلق کا ایک پہلو آپ کی طرف ہو گیا نسبت یاداشت ہو گئی نسبت یاداشت ہو گئی لیکن ابھی قبول نہیں ہوا ہے قبول کا پھر یہ ہے کہ ادھر سے جب منظوری ہو جائے تو پھر دونوں طرف سے ہو گیا نیت کر کے شروع کراجمول ہو رہا تو شرک ہے نا کہ فلانے اس کے لیے میں کرتا ہوں آدمی آ میں دورے کاٹ نماز پڑھوں گا اس کے سامنے لمبے لمبے کاغذ پر رو پڑے تو تو کے باقاعدہ ہاں جی؟ یہ تو باقاعدہ شرک ہے اور کام کرنے کے دوران پھر جو باتیں آ رہی ہیں دل میں تو اس کو آدمی سمجھے کہ یہ تو بہت توجو اور بہت خیال ہے کہ عمل جو اتنا بڑا دنیا آخر کے لحاظ سے دلانے والی دلانے میں چیز ہے اس کو میں مہانی دنیا کے لیے کسی آدمی کو خوشنودی کے لیے کسی فاصل مقصد کے لیے کروں یہ تو بہت ہی ڈاکے کی بات ہے سبحان اللہ کا معلوم ساری دنیا کر سکتی ہاں جی؟ اور یہ جب آئی جی جاوید تبلیغ میں لگا تھا نا جو وزیر رہا تھا ہاؤس ان پلاننگ وغیرہ کا یہ لگا تبلیغ میں تو اس میں اس چلا سمجھے چلے گئے وصول کرنے کے لیے گیا تو اس کا والد صاحب کہتے او ہو اس کو چلے کے لیے تم نکال رہے ہو اس کو تو تم ختم کر رہے ہو انہوں نے کہا کیسے ختم کر رہے ہیں ہمارے ساتھی نے کہا انہوں نے کہا چالیس دن جب اس فیلڈ میں نہیں رہے گا اور لوگوں کے کام نہیں کرے گا تو اس کی سیاسی زندگی تو ختم ہو جائے گی وہ سارے خدمت خل کے کام جو سے والد صاحب کرا رہے تھے اس کی سیاسی زندگی بنانے کے لیے کرا رہے ہیں <laughs> سیاسی مستقبل بنے تو وہ عمل کہ جب دائیں ہاتھ سے صدقہ کر علی شریف ہے یہ اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو یہ لرستی تھی اس پر پہاڑوں کو ڈالا میخیں کر کے تو اس سے ٹھہراؤ پیدا ہوا اس میں پہاڑ بڑی قوت والی چیز سزا قوت والی چیز لوہ ہے جو پہاڑ کو سوراخ کرتے ہیں لوہ ہے سزا قوت والی چیز جو آگ ہے جو لوہے کو پگلاتی ہے اور آگ سے زیادہ قوت والی چیز پانی ہے جو آگ کو بجاتا ہے اور پانی سے زیادہ قوت والی چیز ہوا ہے جو پانی کو بڑھاتی ہے اور اس سے زیادہ قوت والا مومن کا وہ عمل ہے کہ وہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں آنکھ کو پتہ نہ چلے اتنی قوت والا یہ عمل ہے دنیا آخرت دلانے والا تو اس کو آدمی اتنے معمولی گھٹیا خیال کے لیے کسی کو خوش کرنے کے لیے کسی سے بنگال لینے کے لیے کر لے آدمی تو بہت گاٹے کر سکتا یہ مراقبہ بار بار کیا کریں دھیان بار بار ماننا تعالیٰ اللہ کرتا ہے کہ یہ بات لا لا